ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں ہماری مسجد کی پہلی صف پہلی صف میں لیفٹ سائیڈ کا یہ کنارہ جہاں پر اکثر نمازوں میں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہمیں حاجی سعید علی صاحب نظر آتے تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے ایک زمانے تک ہم نے دیکھا سردی ہو گرمی ہو بارش ہو کوئی بھی موسم ہو لکڑی کے سہارے سے اوپر لنڈن روڈ سے دھیرے دھیرے چل کر آتے ہیں اور یہ ان کا وہ کونا تھا کہ جہاں پر کرسی پر بیٹھ کر پیروں میں تکلیف تھی یہ نماز پڑھا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے عجیب صلاحیتوں سے انہیں نوازا تھا خاموش مزاج آئے نماز پڑھی نماز پڑھ کر چلے گئے لیکن آج وہی کونا خالی ہو گیا آج ایک ہی دن میں انہیں ہم نے غسل بھی دے دیا ان کے بدن پر کفن بھی پہنا دیا انہیں قبرستان بھی لے کر گئے قبرستان میں نماز جنازہ بھی پڑھ دی گئی اور قبر کا کی اندھیری کوٹھری کو کھول کر ہمیشہ کے لیے انہیں ہم نے اندر دفن کر دیا آج کے بعد حاجی صاحب ہمیں اس کونے میں نظر نہیں آئیں گے وہ ہم سب کو چھوڑ کر بہت دور چلے گئے اب ان کا یہ مسجد میں آنا یہاں پر بیٹھنا ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آئے گا وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے اور میرے بھائیوں میری مائیں بہنیں جیسے حاجی صاحب آج ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ایک دن آئے گا ٹرن بائی ٹرن ہم میں سے ایک ایک کو اللہ پک اپ کرے گا اور اس طریقے سے ہم بھی ہمیشہ کے لیے یہ دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے حاجی صاحب کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا مزاج نصیب فرمایا تھا دعوت کا میں اکثر دیکھا کرتا تھا چونکہ میں بھی لنڈن روڈ پر رہتا ہوں تو اکثر میں دیکھتا کہ کالڈر سٹریٹ میں لنڈن روڈ پر کئی لوگوں سے ملتے ایک ہی بات کرتے ہماری مسجد میں آ کر جمعہ پڑو ایک بار ہماری مسجد میں آؤ وہاں پر آ کر جمعہ پڑھو اور کتنے ایسے تھے کہ جن لوگوں کو یہ مسجد میں لے کر آئے ان کو یہاں پر انہوں نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور کہاں کرتے تھے یہاں بیان سنو یہاں دعا سنو اور کئی لوگوں کو یہ بیچارے لے کر آئے اور ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جو تیس پینتیس سال سے بلیک بن میں موجود ہے کبھی انہوں نے اس مسجد میں پیر نہیں رکھا تھا حاجی صاحب کی دعوت پر وہ بھی مسجد میں آ کر گئے یہ ان کا مزاج تھا جب ہمارے یہاں پر لیڈیز پروگرام ہوتا تو گھر گھر میں جا کر نوک کر کے کہتے ہیں کہ بھائی لیڈیز پروگرام ہے اپنی گھر کی ماں بہنوں کو مسجد کے اندر بھیجنا اور بیان کے اندر بھیجنا یہ ان کا مزاج تھا بلکہ آؤٹ آف ٹاؤن کتنے ایسے لوگ تھے جن کو یہ لیڈیز بیان کے لیے بھی دعوت دیتے جمعہ کے لیے بھی دعوت دیتے اور لوگ باقاعدہ ان کی دعوت پر مسجد میں آتے بھی تھے اور جمعہ میں شریک بھی ہوتے تھے یہ ایک عجیب ان کے اندر مزاج تھا دعوت کا اور چونکہ ہم ایک ہی سٹریٹ میں رہتے ہیں ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ نماز پڑھ کر میں باہر نکلا گاڑی لے کر آیا حاجی صاحب باہر نکلے گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھ گئے اب ہماری وہ دو تین منٹ کی ملاقات ہوتی تھی کہ یہاں سے میں ان کے گھر تک ان کو چھوڑ دیتا اس دوران کبھی تو چونکہ وہ پہلے فوج میں تھے تو اپنی فوجی زندگی کی بات کرتے اور چونکہ سکسٹی فائیو سے یہاں پر موجود تھے یا اس سے پہلے سے تو اس زمانے کے سارے حالات کو بیان کیا کرتے تھے یہ ان کے ساتھ میں میری بات چیت ہوتی رہتی تھی اور اکثر میں نے دیکھا موت کا ذکر آتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اتنا موت کو وہ یاد کیا کرتے تھے حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرحوموں کی اچھائی کو ذکر کیا کرو اس لیے یہ کچھ باتیں ان کی زندگی کی میں بیان کر رہا ہوں اور ایک بات میں آپ کو سناؤں جو شاید میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہوگا لیکن مرحوم کی اچھی بات کو بھی بیان کرنا چاہیے تو میں آپ کو یہ بیان کرتا ہوا چلوں اس رمضان میں تو حاجی صاحب بیمار رہے وہ نہیں آئے گزشتہ رمضان المبارک میں میں عمرے میں تھا اس لیے یہ معاملہ نہیں ہوا لیکن اس کے پہلے رمضانوں میں جب پہلا رمضان کے پہلی تراوی ہوتی رمضان کی یہ حاجی صاحب کا معمول تھا جو شاید کوئی نہیں جانتا ہے جب پہلی تراوی ہوتی رمضان کی وہ یہاں کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوتے مجھے اشارہ کر کے اپنے پاس بلاتے اور مجھے یہ پوچھتے تھے کہ آپ کی اس سال مسجد میں کتنے تراوی پڑھائیں گے اب اکثر ہمارے یہاں پر تین آدمی تراوی پڑھاتے آئے ہیں کئی سالوں سے تو میں تین کہتا وہ جیب میں سے ففٹی پاؤنڈ نکالتے مجھے کہتے دس پاؤنڈ تم لینا دس پاؤنڈ مولانا شعیب صاحب کو دینا اور دس دس پاؤنڈ ان تینوں تراوی پڑھانے والوں کو دینا جب پہلی مرتبہ انہوں نے مجھے یہ پیسے دیے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ حاجی صاحب ہمارے یہاں تراوی کے پیسے نہیں لیا کرتے ہیں اور یہ دینا بھی مناسب نہیں ہے یہ نہیں چاہیے تو ان کا وہ جواب جو ہمیشہ میں ان کو دیکھتا تو یاد کرتا تھا انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مولانا یا مفتی صاحب کبھی کہتے تھے کیا کوئی قرآن کا بدل دے سکتا ہے کیا کوئی قرآن کا بدل دے سکتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ان لوگوں کو میرا نام بھی مت کہنا یہ کہنا رمضان آیا ہے اس کی خوشی میں دے رہا رمضان آیا ہے اس کی خوشی میں دے رہا ہو یہ عمل میں نے ان کا کئی سالوں تک دیکھا اور آج میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ رمضان آتا تھا اس کی خوشی یہ مناتے تھے نتیجہ یہ ہوا اللہ نے اپنے پاس رمضان ہی کے مہینے میں بلا لیا دس پاؤنڈ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن وہ جو ان کو خوشی ہوتی تھی کہ رمضان آیا ہے تو میں دوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل پر رمضان ہی کے مہینے میں انہیں اپنے پاس بلا لیا اور آج جیسے میں نے قبرستان میں بھی کہا کہ ہم سب کا دل اندر سے تو یہی کہتا ہے کہ یہ رمضان میں اللہ کی بارگاہ میں گئے ہیں انشاءاللہ ان کا ٹھکانہ جنتی ہوگا اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب کو غریق رحمت فرمائے ان کی بال بال مغفرت فرمائے برحال میرے بھائیوں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اور جیسے یہ آج ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں ایک دن ہمارے بارے میں لوگ کہیں گے کہ وہ بھی چلا گیا وہ بھی چلا گیا اس طرح ہم بھی دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ اکثر میں ایسے موقع پر بیان کیا کرتا ہوں بسرا کی گلی سے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے تو ایک مکان میں سے انہیں رونے کی آواز آئی وہ رک گئے پوچھا کیا بات ہے لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں اندر سے عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے سارے لوگ اس طریقے سے ڈسٹرب نظر آ رہے ہیں معاملہ کیا ہے تو کسی نے بتایا اس گھر میں ایک نوجوان رہتا تھا اچانک اس کی موت ہو گئی اس کا انتقال ہو گیا ہم اس سے دفن کر کے آئے ہیں اور اس کے غم میں یہ سب کے سب رو رہے ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ اسی وقت وہاں پر بیٹھ گئے اور انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا تو لوگ حیرانی سے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو پوچھنے لگے کہ آپ بھی رونے لگے آپ کو بھی رونا آ گیا کیا آپ مرحوم کو جانتے تھے کیا اس نوجوان کو جانتے تھے جس کا انتقال ہو گیا تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس جانے والوں پر نہیں رو رہا ہوں میں تو ان رونے والوں پر رو رہا ہوں جو چلا گیا اس کے لیے میں نہیں رو رہا ہوں مجھے تو رونا ان رونے والوں پر آ رہا ہے اپنے آپ پر آ رہا ہے ارے جو چلا گیا اس نے تو ملک الموت کو بھی دیکھ لیا اسے تو دفن کر دیا گیا اس نے تو منکر نکیر کو جواب بھی دے دیا اس کا تو حساب ہو گیا فکر تو ہمیں اپنی کرنی ہے کہ نہ ملک الموت کا سامنا ہوا ہے نہ ابھی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نہ ہم پر سکرات کا وقت آیا ہے تو ہمیں تو اب اپنی فکر کرنی ہے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا جس کے اندر ہم آئے ہوئے ہیں ہم تو مسافر بن کر آئے یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی دنیا کا نکا غریب کہ تو دنیا میں ایسے رہے جیسے کہ تو کوئی مسافر ہے اور وہاں پہ سبھی یا راستہ پار کرنے والا ہے مسافر بن کر آئے ہیں سفر کی زندگی گزار رہے ہیں ورنہ ہمارا اصلی ٹھکانہ تو جنت ہے ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام وہیں پر رہتے تھے وہی ان کا ٹھکانہ تھا اور قرآن نے ان کے بارے میں کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَذَوْجُكَ الْجَنَّةِ آدم تمہارا ٹھکانہ جنت تمہاری بیوی کا ٹھکانہ جنت تو جنت تو ہمارا ٹھکانہ تھا وہاں سے سفر پر ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور مسافر چند دن اپنی جگہ پر رہتا ہے اور پھر اپنے ٹھکانے پر چلا جاتا ہے تو ہمارا ٹھکانہ تو جنت ہے مسافر بن کر آئے ہیں سفر کی زندگی گزار رہے ہیں ایک دن ہمارا یہ سفر ختم ہو جائے گا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت للکافر کہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے یا ایک روایت میں مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے ہم تو ایک قید خانے میں آئے ہیں اب مومن کا قید خانہ ہے اس کے بعد حضرات محدثین نے یہ مطلب بیان کیا کہ جس طریقے سے ایک قید خانے میں تمام رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنا پڑتا ہے اور جو وہاں پر قیدی ہوتا ہے اسے ہر بات کو ماننا پڑتا ہے اسی طریقے سے ایمان والا یہاں پر قیدی بن کر آیا ہے اللہ کے رولز کو ماننا ہے نبی کے طریقے کو ماننا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے تو جنت للکافر اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے کہ کافر کے لیے دنیا کو جنت بیان کیا کہ جنت میں کوئی رولز اور ریگولیشن نہیں ہے ویسے کافر بھی دنیا کو جنت سمجھتا ہے کسی رول کو وہ فالو نہیں کرتا ہے ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا لیکن بعض محدثین نے ایک بڑا اچھا معنی بیان کیا انہوں نے یہ لکھا کہ ایک ایمان والے کو اللہ جنت میں اتنی نعمتیں دے گا اتنی نعمتیں دے گا اور اتنی خوشحالی اسے نصیب ہوگی کہ جب وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا تو دنیا میں جتنی نعمتیں ملی تھی سب اس کو بیکار لگے گی اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں تو دنیا میں قید خانے میں تھا اصل نعمت تو اللہ نے جنت میں رکھی ہے اور ایک کافر کو آخرت میں اتنا عذاب ہوگا اتنی تکلیف دی جائے گی اتنا عذاب دیا جائے گا کہ وہ یہ کہے گا کہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں دنیا کی تکلیف تو کچھ بھی نہیں تھی وہ تو مجھے جنت لگتی تھی یہ بھی ایک معنی محدثین نے بیان کیا ہے بہرحال میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا میں چند دنوں کے لیے ہم آئے ہیں کوئی آج چلا گیا کوئی کل جائے گا کوئی پرسو جائے گا ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے آج میں قبرستان میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھو ملک الموت کو کسی نے سوال کیا کہ دنیا میں لوگ جب آتے ہیں کوئی بڑا آفیسر آتا ہے کوئی اور آتا ہے اکثر وہ نوٹس دے کر آیا کرتے ہیں ہے اے ملک الموت تو تو کبھی بھی نوٹس نہیں دیتا جب دیکھو اچانک چلا آتا ہے لوگوں کی روح قبض کرنے لگتا ہے تو سوال کرنے والے نے سوال کیا اے ملک الموت تو نوٹس دے کر کیوں نہیں آتا ہے اور ایک روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سوال داؤد علیہ السلام نے کیا تھا برحال ملک الموت کو سوال کیا گیا کہ تو نوٹس دے کر کیوں نہیں آتا ہے تو ملک الموت نے یہ جواب دیا کہ دیکھ تیرا ایک پڑوسی رہا کرتا تھا آج کل وہ کہاں پر ہے اس نے کہا رہے اس کا تو انتقال ہو گیا وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا کہا تیرا وہ فلاں رشتہ دار تھا تجھ سے ملتا تھا تم دونوں آپس میں ملتے جلتے تھے وہ کہا ہے اس نے کہا اس کا بھی انتقال ہو گیا اس کی تو موت ہو گئی وہ اللہ کو پیارا ہو گیا کہا کہ وہ تیرا ایک بہت کلوز فرینڈ تھا کافی تم دونوں میں یارانہ تھا بڑی دوستی تھی وہ آج کل دکھتا نہیں وہ کہا ہے کہا وہ اس کا تو انتقال ہو گیا وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا تو ملک الموت نے کہا تیرا دوست تجھے چھوڑ کر چلا گیا تیرا رشتہ دار تجھے چھوڑ کر چلا گیا تیرے پڑوسی پر موت آ گئی کیا یہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے نوٹس نہیں تھی کتنی نوٹسز آئی کہ ایک گیا دوسرا گیا سب کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کے باوجود بھی تیرا یہ سوال ہے کہ مجھے نوٹس کیوں نہیں ملتی ہے اور ملک الموت پہلے سے نوٹس کیوں نہیں دیتا ارے ہمارے جو داڑھی کے بال سر کے بال یہ سفید ہوتے جا رہے ہیں کیا یہ نوٹس نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باقاعدہ ایک شخص کو رکھا تھا اپنے یہاں پر اور اسے یہ کہا تھا تیری ڈیوٹی یہ ہے تجھے بار بار موت یاد دلانا ہے ہر تھوڑے دیر کے بعد موت کا ذکر کر دے تاکہ لوگوں کا موت کا تذکرہ ہو جائے اور لذتیں ہماری ختم ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو بار بار یاد کیا کرو یہ لذتوں کو توڑ دے گی تو باقاعدہ ایک آدمی رکھا تھا کہ جو یاد دلاتا موت کا ذکر کرتا اور اس طریقے سے معاملہ چلتا تھا ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی آج سے تیری ڈیوٹی ختم تو کچھ اور کام کر لے تو وہ شخص کہنے لگا کہ امیر المؤمنین اب موت کو یاد نہیں کرنا ہے اب موت کو یاد کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی داڑھی پکڑ کر کہا ارے میرے بھائی اب یاد دلانے والے کی ضرورت نہیں ہے یہ داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں جب بھی اسے دیکھتا ہوں موت خود یاد آ جاتی ہے تو بہرحال موت ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ موت ہر ایک پر آئے گی ہمیں استحزار کی ضرورت ہے کون ہے جو منع کرتا ہے کہ موت نہیں آئے گی ہم سب کہتے ہیں ہر مذہب اور دھرم والا کہے گا یس موت آنے والی ہے پرابلم صرف یہ ہے موت کا ہمیں استحزار نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کیا استنجے کے بعد فوراً تیمم کرنے لگے تو ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے استنجا کیا تیمم کر رہے ہو یہ سامنے پانی ہے صرف یہاں سے وہاں تک جانا ہے آپ وضو کر سکتے تھے آپ نے تیمم کیوں فرمایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تنجے کی وجہ سے میں بے وضو ہو گیا تھا میں نے تیمم اس بنا پر کیا کہ پانی سامنے ہے مجھے نہیں پتا پانی تک پہنچنے میں میں زندہ بھی رہوں گا یا اللہ کو پیارا ہو گا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعزار ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اے میرے صحابہ موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو حال یہ ہے میں صبح کرتا ہوں مجھے یقین نہیں ہوتا ہے کہ میں شام کروں گا کہ نہیں کروں گا اتنی مجھے موت کی فکر رہتی ہے کہ صبح تو کر لی ہے شام ہونے کا مجھے یقین نہیں ہے دوسرے صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ حال ہے میں چار رکعت نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہو نماز شروع کرتا ہو مجھے یہ یقین نہیں ہوتا ہے کہ میں چار رکعت نماز پوری کر پاؤں گا یا نہیں یا اس سے پہلے موت آ جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کو فرمایا اے میرے صحابہ اے میرے صحابہ میرا حال تو یہ ہے کہ میں رائٹ سائیڈ پر سلام پھیرتا ہوں مجھے اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ میں لیفٹ سائیڈ پر سلام پھیر پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا اندازہ تو لگاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اتنا موت کا استظار ہے کہ نہ جانے کب اللہ کی طرف سے یہ میسج آ جائے کب بلاوا جائے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے اس لیے میرے بھائیوں حاجی صاحب کا جانا یا دنیا سے کسی مرحوم کا چلے جانا یہ سب ہمارے لیے کلام ہے ایک اعلان ہے کہ تمہیں بھی دنیا چھوڑ کر ہمارے پیچھے آنا ہے اس لیے تم دنیا دنیا میں پہلے سے تیار ہو جاؤ اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موت آئے گی موت کا فرشتہ آئے گا اس وقت ذرہ برابر محلت نہیں دی جائے گی اسی کو قرآن نے کہا وَلَن يُوَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَا جَلُهَا کہ جب ٹائم موت کا آ جائے گا ایک لمحہ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا موت کا بلاوہ آئے گا تو دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا حضرت ابراہیم علی سلاسلام نے ایک مرتبہ ملک الموت سے سوال کیا حضرت اسرائیل ملک الموت ہے ان سے سوال کیا کہ جب تم کسی گنہگار کے پاس آتے ہو جب تم کیسی ایسے شخص کے پاس آتے ہو جو اللہ کا نافرمان ہے گنہگار ہے بدکار ہے تو تم کس شکل میں آتے ہو تو ملک الموت نے یہ کہا ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام سے کہ اگر میں وہ شکل تمہیں بتلاؤں گا تم تاب نہیں لا سکو گے تم برداشت نہیں کر سکو گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیا کہ نہیں مجھے وہ شکل بتلاؤ کہ تم جب کسی گنہگار گار کے پاس کسی جہنمی کے پاس جاتے ہو کس شکل میں جاتے ہو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیا تو ملک الموت نے یہ کہا کہ تم ذرا چہرے کو اس طرف کر لو جب میں کہوں تب میری طرف دیکھنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہرے کو پھیر لیا تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت نے کہا کہ ابراہیم اب میری طرف دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے اب جب میں نے اپنے چہرے کو دیکھا موڑا اور ملک الموت کے چہرے کو دیکھا اتنا بیانک چہرہ تھا میں بیان نہیں کر سکتا بالکل کالا اور ڈراؤنا لمبے لمبے بال ہے بڑے بڑے ناخون ہے آگ سے انگارے نکل رہے ہیں ہوٹوں سے انگارے نکل رہے ہیں اتنا ڈراؤنا ڈراؤنا وہ چہرہ تھا اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے ہیں کافی دیر کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوش آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا اگر گنہگار کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر گنہگار گار کو اللہ تبارک و تعالی کوئی اور عذاب نہ دے صرف یہی شکل دکھلا دے تو یہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ انسان اس کو بھی کبھی برداشت نہیں کر پائے گا اس سے اندازہ لگاؤ کہ ملک الموت کی وہ کیسی شکل ہوگی اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب تم کسی نیک انسان کی روح قبض کرنے آتے ہو اس وقت تمہارا چہرہ کیسا ہوتا ہے ملک الموت نے اس کے بعد پھر ان کو چہرہ موڑنے کے لیے کہا اور پھر جب وہ شکل میں ظاہر ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے اتنے نفیس کپڑے ایسا خوبصورت چہرہ کپڑوں میں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی جنت میں پہنچانے تک میں ایمان والے کو کوئی اور انعام نہ دے صرف یہ صورت ہی بتاتا رہے تب بھی ایمان والا اس نعمت کی وجہ سے خوشحال ہو جائے گا برحال کہنے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موت تو آنے والی ہے ملک الموت آنے والا ہے روح ہماری قبض ہونے والی ہے اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک اچھا نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے تو آسمان کا وہ ٹکڑا جہاں سے اللہ اسے روزی بھیجتا تھا وہ آسمان کا ٹکڑا بھی رونے لگتا ہے جب ایک نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا جہاں وہ سجدے کرتا تھا وہ ٹکڑا بھی زمین کا رونے لگتا ہے اور جب کافر یا گنہ کار دنیا سے جاتا ہے قرآن کا سٹیٹمنٹ ہے فما بکت ملر نہ آسمان اس کی جدائی پر روتا ہے نہ زمین اس کی جدائی پر روتی ہے نیک آدمی کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اس کو قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے فرشتے دونوں جانب صف بنا لیتے ہیں اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ فرشتوں کے جھونڈ میں قبرستان تک اسے لایا جاتا ہے یہاں تک کہ قبر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے نیک آدمی کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے نم کا نوم العروسی اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ تو دنیا میں بہت تھک کر آیا ہے تو تھکا ماندہ ہو چکا ہے اب قبر میں ایسے سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے یہ حدیث کے الفاظ ہے نم کا نوم العروسی کہ جیسے دلہن سو جاتی ہے اس طریقے سے تو قبر میں سو جا محدثین کرام نے لکھا ہے کہ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا آرام کی نیند سو جا ٹھنڈک کی نیند سو جا بلکہ حدیث کے الفاظ ہے دلہن جیسی سوتی ہے ویسے سو جا اور حکمت اس میں یہ ہے کہ دلہن جب سو جاتی ہے تو اس سے اپنے اس کا شوہر جو اس کا محبوب ہوتا ہے وہی اسے جگاتا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نیک آدمی جب قبر میں سو جاتا ہے تو جس اللہ سے وہ محبت کرتا ہے وہی اللہ اسے قیامت کے دن اٹھائیں گے اور دلہن جب سو جاتی ہے اور آنکھ کھولتی ہے تو اس کی زیارت اپنے شوہر کی ہوتی ہے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی اسے دلہن کی طرح قبر میں سلا دیں گے جب قیامت کی صبح میں وہ آنکھ کھولے گا تو اسے بھی اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے گا بلکہ ایک روایت میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر میں وہ نیک آدمی کو سلایا جائے گا قیامت کی صبح میں وہ آنکھ کھولے گا وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوگا اور اللہ اسے دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے اور اعلان ہو جائے گا یا ایتوہ النفس المطمئنہ ارجعی ربک راضیتا مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی یہ اعلان کے ساتھ میں اس کا اعزاز کیا جائے گا بہرحال میرے بھائیوں میری مائیں بہنے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن اللہ ہمیں لے کر جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلا لے گا اور ہمیں اللہ کے ثبوت کر دیا جائے گا اس کے پہلے مجبوری کے درجے میں موت کے بعد میں مجرم بنا کر ہمیں اللہ کے پاس بھیجا جائے کیوں نہ ہم زندگی ہی میں اللہ کے سامنے رجوع ہو جائے اللہ کی ماننے والے بن جائے اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائے اس بنا پر جتنا ہو سکے اپنی موت کو بھی ہم یاد کریں موت کی تیاری بھی کریں اور موت کی تیاری کے لیے جتنی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ان تمام باتوں کے اوپر ہم عمل کریں ورنہ یاد رکھنا جس دن قبر میں ڈال دیا جائے گا اس وقت پھر اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہوگا اسی لیے مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم رو رہے تھے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو روتے ہوئے دیکھا جلدی جلدی حضور کے پاس آئے بے چینی کے ساتھ پوچھ رہے اللہ کے نبی کیا ہو گیا آپ رو کیوں رہے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے قبر کے عذاب سے ڈر لگتا ہے ہمارے نبی تو معصوم تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بتلانا چاہتے تھے قبر کا عذاب بڑا خطرناک ہے عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو جتنا ہو سکے اللہ سے معافی مانگا کرو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین مرتبہ فرمایا اے لوگو قبر کے عذاب سے پناہ مانگو اے لوگو قبر عذاب سے پناہ مانگو اے لوگو قبر کی عذاب سے پناہ مانگو اس بنا پر ہمیں عذاب قبر سے اللہ سے پناہ بھی مانگنی ہے اور ساتھ ساتھ میں جتنے وظائف ہم سے ہو سکے اس کو بھی ادا کرتے رہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے عذاب قبر سے ہمیں بچائے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب مل کر حاجی صاحب کے لیے بھی اور جتنے مرحومین ہیں ان سب کے لیے لیے سور اخلاص کی تلاوت کر لیا کرے حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ سور اخلاص کی تلاوت کرنا اس پر اللہ ون تھرڈ قرآن کا ثواب نصیب فرماتے ہیں اگر ہم دن میں تین مرتبہ قل ہو اللہ احد کی تلاوت کر لیں گے تو پورے ایک قرآن کا ثواب ہو جائے گا ہم اپنے مرحومین کے لیے یہ پڑھ کر بخشے اور اپنا بھی معمول بنا لے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ کوئی قرآن کی تلاوت کرے یا سورہ اخلاص کی تلاوت کرے ایک بڑا پیارا واقعہ سناؤ جو میرے ذہن میں آیا ایک صحابی گزرے ہیں حضرت معاویہ بن معاویہ لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی تھے ایک حضرت معاویہ دوسرے ہیں جو امیر المؤمنین بنے تھے یہ ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت معاویہ بن معاویہ لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی مدینہ منورہ میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے ادھر اس صحابی کا مدینہ میں انتقال ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نہیں ہے حضور سفر میں ہے مجمع الزوائد وغیرہ حدیث کی کتابوں میں یہ روایت نقل کی گئی ہے تو ادھر ان کا مدینہ میں انتقال ہوا حضور کہیں پر سفر میں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام وسلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اطلاع دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آج حضرت معاویہ بن معاویہ لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے ہمارے پیارے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ پڑھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا اللہ کے نبی اللہ یہ پوچھتے ہیں کیا آپ ان کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہو حضور مدینہ میں نہیں ہے جنازہ مدینہ طیبہ میں ہے حضور سفر پر ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے نبی کیا آپ ان کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہو یہ اللہ سوال کر رہے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور یہ کہنا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر اپنا پر مارا ہے پر مارتے ہی شجر حجر درخت دیوار عمارتیں سب وہاں سے غائب ہو گئی اور حضرت معاویہ کا جنازہ سامنے نظر آنے لگا حضرت معاویہ کا جنازہ سامنے نظر آنے لگا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت نماز جنازہ پڑھائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نماز جنازہ جو میں نے پڑھائی ہے میرے پیچھے دو صفے فرشتوں کی موجود تھی اور ہر صف میں سیونٹی تھاؤزن فرشتے تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں خیر نماز ہو گئی پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل ایسے تو میرے کئی صحابہ کا انتقال ہوا یہ معاویہ بن معاویہ لیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا کون سا کمال تھا کہ وہ مدینے میں ہے اللہ میرے لئے اسباب پیدا کرتا ہے نماز جنازہ میں کی پڑھاتا ہو اور فرشتے حاضری دے رہے ہیں اور ایک ایک صف میں سیونٹی تاؤزن فرشتے ہیں آخر کون سی ایسی بات حضرت معاویہ میں تھی تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے حضرت معاویہ کو اتنا بڑا مقام اس لیے دیا تھا کہ ان کا ایک معمول تھا یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قل ہو اللہ احد کی تلاوت فرمایا کرتے تھے کلو اللہ ہو آہد سورۂ اخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے انعام سے انہیں مالا مال کیا اس لیے میرے بھائیوں کلو اللہ ہو آہد چھوٹی سی صورت ہے مرحوموں پر بھی پڑھ پڑھ کر بخشی جائے اصال ثواب بھی کیا جائے اور ہم خود بھی اس کی تلاوت کرتے رہے قرآن بھی پڑھے چلتے پھرتے اللہ کا نام بھی لیتے رہے ان ناموں میں اللہ نے بڑی تاثیر بڑی برکت رکھی ہے بہرحال ہم سب مل کر دعا کرے اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب کی بال بال مغفرت فرمائے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنت میں مقام نصیب فرمائے امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالی ایسی پیاری موت نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر الحمدللہ رب العالمین